میرے اوس پیا جی ہے محبوب سبحان میرے اوس پیا جی ہے محبوب سبحان میرے اوس پیا جی ہے محبوب سبحان میرے اوس پیا جی ہے محبوب سبحانی چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا چھوٹے دنیا کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے چھوٹتی ہیں تو چھوٹے دنیا چھوٹے دنیا اس دامن نہ چھوڑیں گے اپنے گلے میں کا پٹا اپنے گلے میں کا پٹا اوس کا دامن نہ چھوڑیں گے جیلانی میرے اوس پیا جیلانی ہے ہے سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے ہے سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب میں سبحانی باس کے در پر عمر گزاری عمر گزاری غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری ہم ہیں بھکاری غوث کے در پر عمر گزاری عمر گزاری غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری اس کھوٹے سے خود کو باندھا اس کھوٹے سے خود کو باندھا قدام نہ چھوڑیں گے جیلانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب بے دی ان کو سلامی ان کو سلامی اب دانوں نے کی ہے غلامی کی ہے غلامی ولیوں نے دی ان کو سلامی ان کو سلامی اب دانوں نے کی ہے غلامی اونچا رہے گا ان کا جھنڈا اونچا رگے گا ان کا جھنڈا نہ چھوڑیں گے جیلانی میرے اوس کی جی ہے محبوب سبحانی میرے اوس کی ایالی ہے محبوب سبحانی میرے اوس کی جی ہے محبوب سبحانی جی جیلانی ہے محبوب سبحانی اور قدم کیسے چھوڑے کیسے چھوڑے جس موروح کا ناتا ان سے ناتا ان سے قدم کیسے چھوڑے سے چھوڑے جس موروح کا ناتا ان سے ان سے ٹھہرا دین کا رشتہ ان سے ٹھہرا دین کا رشتہ کا دامن نہ چھوڑیں گے جیلانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گئے ہاتھ دیا گئے خود کو اجاگر بیچ دیا گئے بیچ دیا گئے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گئے ہاتھ دیا گئے خود کو اجاگر بیچ دیا گئے اب نہ کبھی چھوڑیں گے واللہ اب نہ کبھی چھوڑیں گے واللہ اس کا دامن نہ چھوڑیں گے جی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی غوث پاک کے چاہنے والو چاہنے والو ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو مل کے کہہ دو پاک کے چاہنے والو چاہنے والو ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو مرتے دم تک انشاء مرتے دم تک انشاء اللہ غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے جیلانی میرے غوث پیا جی ہے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جی ہے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جی ہے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جی ہے محبوب سبحانی حالی